بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。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 ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها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 اما بعد اعوذ باللہ من من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرسل کلو الطیبات صالحا انی بما تعملون علیم حضرات علماء کرم محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردان ماں اور بہنوں آدمی جو غذا کھاتا ہے یہ غذا اس کا جزو بدن بنتی ہے اور انسان کی طبیعت پر یہ غذا اثر انداز ہوتی ہے آدمی جیسی غذا کھاتا ہے اسی طریقے کے خیالات اسی طریقے کے احساسات اسی طریقے کے جذبات اسی طریقے کے اعمال اور افعال اس سے صادر ہوتے ہیں رزق حرام کا بھی انسانی زندگی کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور رزق حلال کا بھی انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اسی وجہ سے قرآن و سنت کے اندر رزق حلال کی بڑی ہی فضیلت آئی ہے اور رزق حرام کے تمام راستوں پر قدغن لگا دی گئی ہے ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الزکات کے اندر لائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روایت اس طرح ہے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وقال

حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس اے لوگو بے شک اللہ پاک ہے پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے لا اللہ طیبا لا نفی عام ہے نفی عام کے بعد اللہ سے استثنا ہے جو حسر کا فائدہ اور تخصیص کا فائدہ دیتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے اس کے دو مطالب ہیں پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ اپنے راستے میں پاک ہی چیز پسند کرتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں اگر صدقات و خیرات کیے جائیں تو پاک مال سے صدق و خیرات کیے جائیں اگر حرام مال سے صدق و خیرات کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسا صدقہ اور ایسی خیرات کسی اہمیت کے حامل نہیں ہے اللہ تعالی ایسے صدقہ خیرات کو قبول نہیں کرتا ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب لا یقبل اللہ طیبن کا یہ ہے کہ انسان جب رزق حلال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے پاک غذا استعمال کیا اس نے پاک غذا استعمال کرنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال کو قبول کرتا ہے اگر وہ رزق حرام استعمال کرتا ہے اس کے بعد کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نیکی کو قبول نہیں کرتا یہ دوسرا مطلب یقبل اللہ طیبن کا ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا مومنوں کو مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے جس چیز کا حکم قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے مرسلین کو یعنی نبیوں کو دیا ہے نبیوں کو کیا حکم دیا ہے سورہ مومنون کے اندر موجود ہے یا الرسل کلو منت الطیبات وعملوا صالحا اے رسولو تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو یہ آیت کریمہ ہے انی بما تعملون علیم اللہ جو تم کر رہے ہو اس کو اس کا مکمل علم ہے یا ایوہ رسول کلو منت تو بات کے بعد وامل صالحہ کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو آدمی پاک روزی نہیں کھاتا اس کے اعمال صالح نہیں ہوتے عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی رزق حلال استعمال کرے ترتیب یوں ہے نا یا ایوہ الرسول اے رسولو کلو من الطیبات واملو صالحا اے رسولو پاک روزیاں کھاؤ اور نیک عمل کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا صالح ہونا موقوف ہے رزق حلال کے استعمال کرنے پر رزق حلال اگر آدمی استعمال نہ کرے تو اس کا کوئی عمل صالح نہیں ہوتا وہی بات تو لا یقبل اللہ طیبن کے اندر کہی گئی ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم رسولوں کو دیا ہے کیا کہ اے رسولو پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو اور جو چیز بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے پھر آپ نے فرمایا وہ کال پھر آپ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما کم کہ اے ایمان والو اللہ نے جو تم کو پاک روزی دی ہے جو روزی دی ہے پاک روزی استعمال کرو پھر آپ نے ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا تم مذکر رجولا یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ آدمی جب سفر پر جاتا ہے تو چونکہ بہت سارے سہاروں سے اور آسروں سے کٹ جاتا ہے اپنے گھر میں نہیں ہوتا ایزا اور اقارب سے دور ہوتا ہے گھر والوں سے دور ہوتا ہے راستے میں کہیں پھنس جائے تو جلدی اس کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا یوں وہ بے سہارا اور بے آسرا ہو جاتا ہے اور جب آدمی بہت زیادہ بے سہارا اور آسرا ہو جاتا ہے تو اس کے ہر کام کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے وہ مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور ایسے عالم میں جب بندہ مکمل اللہ پر توکل کر کے دعا کرے تو ایسی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ مسافر کی دعا قبول کرنے کا ذکر اس حدیث پاک میں اور بہت ساری حدیثوں کے اندر آیا کوئی سفر کرا تو اسے یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے دعا کرنا اس لیے کہ سفر کی دعا قبول ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر میں دعا کے اندر اخلاص کافی پایا جاتا ہے اور دعا کے اندر جتنا اخلاص پایا جائے گا دعا اتنی ہی قبولیت کی حامل ہوگی گھر میں رہتا ہے تو بظاہر اس کے سہارے موجود ہیں آسرے موجود ہیں مدد کرنے والے لوگ موجود ہیں وقت کے اوپر کھانا مل سکتا ہے وقت کے اوپر آرام کر سکتا ہے وقت کے اوپر نہا سکتا ہے وقت کے اوپر دھو سکتا ہے لیکن سفر میں یہ تمام کی تمام سہولیات اسے میسر نہیں ہوتی بے یار و مددگار ہوتا ہے اور بے یار و مددگار ہونے کی صورت میں اس کا پورا بھروسہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ہوتا ہے یہی تبکل اخلاص پیدا کرتا ہے اور وہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے اور اخلاص کی تو اللہ کے ہاں اتنی قدر ہے کہ مومن تو کیا اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے یہ بات کہاں ہے سورہ یونس کے اندر موجود ہے اللہ فرماتا ہے ہے في البر والبحر اذا اذا بهم بهم وفرحوا بها عاصف وجاءهم الموج من من من كل مكان وظنوا انهم احيط دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا هذه لنكونن الشاكرين فلما انجاهم هم يبغون الارض بغير الحق وہی وہی ذات اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری کے اندر سیر کراتا ہے ذرا غور کرو کہ جب تم دریا کے اندر ہوتے ہو سمندر کے اندر ہوتے ہو کشتی میں بیٹھ کر کے پرسکون ماحول میں پرسکون فضا میں تم دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہو اچانک طوفان آ جاتا ہے تیز و تند ہوائیں چلنے لگتی ہے سمندر تلا تم خیز ہو جاتا ہے کشتی ڈاوا ڈول ہونے لگتی ہے اس میں سوار جو لوگ ہیں ان کے دل ڈولنے لگتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے وہ زنو ونو مرحی وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ڈوبے کی تب ڈوبے انہیں تو اب گھیر لیا گیا ہے موجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تلا تم خیز موجیں ہیں تیز و تند ہوا ہے جس کو آصف سے تعبیر کیا گیا ہے بے سہارا ہے دیکھ رہے ہیں اب اس وقت کوئی انسان مدد کو نہیں آ سکتا اس مصیبت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے وہ اللہ ہے پھر دعا کرنے لگتے ہیں یہ بات کافروں کے تعلق سے کہی گئی ہے دعا کرنے لگتے ہیں لین من الشاکرین اے اللہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی کشتی کو ساحل پر پہنچا دیتے ہیں ان کی کشتی کو ہم ساحل سے لگا دیتے ہیں لیکن وہی رفتار پہ ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس مصیبت سے بچنے کے بعد اپنی حرکت چھوڑنے والے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے اخلاص کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کو اس مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں ثابت یہ ہوا کہ اخلاص وہ گوہر گرام آیا ہے وہ گوہر نایاب ہے وہ قیمتی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قیمتی شے کے بدلے اس قیمتی شے کو اگر وسیلہ بنا لیا جائے اخلاص کو وسیلہ بنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی مومن تو مومن کافر کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اس سے اخلاص کی اہمیت کا اندازہ ہوا ابن تیمیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے اسی فطرت کو دلیل بنایا ہے کہ ذرا غور کرو کہ جب تک آدمی کے درمیان رہتا ہے اس کے چاروں طرف اس کے آسرے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک کی پوجا کرنے لگتا ہے ہر ارے گری کی عبادت کرنے لگتا ہے لیکن جب تمام آسرے اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں تمام سہارے اس سے دور ہو جاتے ہیں تمام سہاروں سے اور امداد سے اور تعاون سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی فطرت صرف اور صرف ایک ذات کی طرف مائل ہوتی ہے اللہ فطرت کا یہ طریقہ اور فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج اس بات وجود اللہ میں یہی ہے کہ وہ فطرت کے اسی انداز سے استدلال کرتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے بیمار کو دیکھو جب وہ جان لیتا ہے کہ اب کوئی ڈاکٹر میری اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا تو پوری توجہ اس کی صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ پر ہو جاتی ہے مجبور ہے وہ فطرت اسی طرف اس کو مائل کر دیتی ہے فطرت کا یہ میلان تمام سہاروں کے ہٹ جانے کے بعد تمام آسروں سے محروم ہو جانے کے بعد فطرت کا یہ میلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو تمام آسروں کے چھوٹ جانے کے بعد آخری سہارے کی حیثیت سے ہے وہی آخری سہارا ہے تو سفر میں دعا بہت قبول ہوتی ہے اس لیے کہ بے سہارا ہوتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا ذکر الرجل يطيل سفر مختصر سفر نہیں ہے اس کا بہت لمبا سفر ہے طویل سفر ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے حالت کیسے خراب ہو گئی ہے اش اص بال بکھرے ہوئے ہیں اخبر کپڑے غبار آلے ہیں میلے کچیلے کپڑے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے تو میں یمود یمود ہی لسما اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے بولتا ہے یا یا رب رب اے میرے رب اے میرے رب اور یہ ربوبیت کا حوالہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میری اس صفت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے جلدی اسے محروم نہیں کرتا اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے ایک تو دیکھو سفر میں ہے دوسرے بہت پریشان حال ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اکبر کپڑے غبار آلو تو میلا کچلا ہے تیسرے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے چوتھے ربوبیت کے حوالے سے دعا کر رہا ہے لیکن اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ وہ متام حرام اس کا کھانا حرام کا ہے وہ مشرب حرام اس کا پینا حرام کا ہے وہ مل حرام اس کے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی حرام کا ہے وہ حرام اور اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ حرام غذا سے ہوئی ہے فانا جا بلی اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے گویا اللہ تبارک و تعالی حرام غذا سے بننے والے حرام غذا سے پلنے والے انسان کی دعا کو قبول نہیں کرتا لہذا ہمیں رزق حلال کی تلاش کرنی چاہیے اور ہر وہ لقمہ جو ہم منہ میں رکھیں اور حلق سے نیچے اتاریں پوری تحقیق کے ساتھ کہ یہ لقمہ حلال ہی کا ہے ورنہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا رزق حلال کی اتنی فضیلت اور رزق حرام کی اتنی شناعتیں اور قباہتیں بیان کیے جانے کے بعد مسلمانوں کے علم میں ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا کا پورا مسلم معاشرہ حرام رزق ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے تقریباً نائنٹی فائیو پرسینٹ مسلمان رزق حرام کے حصول میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہیں اس کاروبار کے تعلق سے صحیح علم نہیں ہے حالانکہ وہ کاروبار صحیح نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں اور کچھ لوگ جان پوچھ کر کے جن کی نگاہ میں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے ہر چیت در گھسیٹم سیدھا سب رواس یہ تصور جن لوگوں کا ہے انہیں بس پیسہ ملنا چاہیے وہ حلال طریقہ ہے رزق کے حصول کا یہ حرام طریقہ ہے اس سے ان کو کوئی بحث نہیں ہے اس سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے لیکن دونوں کو تمبی کر دی گئی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے دھندے کے بارے میں علم نہیں تھا لہذا اگر میں حرام روزی حاصل کر کے پیٹ پالتا رہا تو میرا یہ عذر مسموع ہوگا قطان اللہ کے آئے عضو مسنون نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ مکلف ہیں اس بات کے کہ تجارت کا کاروبار کا جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ پوری طرح دیکھ لیں کہ یہ طریقہ شریعت کی نگاہ میں صحیح ہے یا نہیں ہے اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو حدیث اس طرح ہے وان عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد الا القلب الایمان حضرت امام بخاری سے پاک کو ایمان میں لائے ہیں ایمان میں لا کر کے حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاک روزی کا تعلق ایمان سے ہے اور یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر آدمی رزق حلال اور رزق حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا تو اس کا ایمان خطرے میں ہے رزق حرام کی وجہ سے اس کا اثر اس کے ایمان کے اوپر پڑے گا لہٰذا حدیث پاک کو حضرت کتاب الایمان کے اندر لائے رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق ایمان سے ہے آدمی مت یہ سمجھے کہ اس کا تعلق صرف انسانی جسد سے ہے انسانی بدن سے نہ رزق حلال اور رزق حرام کا براہ راست تعلق انسان کے ایمان سے ہے اسی وجہ سے اس حدیث پاک کو کتاب الایمان کے اندر لائے ورنہ ترجمت الباب سے بظاہر یا اس کتاب میں اس حدیث کو لانے کا اور کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا ترجمہ کیا ہے حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نومان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کیا کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دھندا حلال ہے یہ کاروبار حلال ہے یا یہ کاروبار حرام ہے حلال واضح ہے حرام واضح ہے لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ باتیں مشتبہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اس سلسلے میں تاکید کی گئی ہے کہ لا عالم کثیر من الناس اس بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا تو مشکوک دھندے کے تعلق سے شریعت متحرہ ہمیں کیا سجیشن دے رہی ہے بتایا گیا فمن تقل مشتبہ جو آدمی شبہ والے کاروبار سے شبہ والی چیزوں سے شبہ والے رزق سے بچ گیا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا یہ ٹکڑا بھی بتا رہا ہے کہ رزق حلال اور رزق حرام کا تعلق براہ راست دین کے اوپر پڑتا ہے جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے گیا شبہات سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ شبہ والے دھندے سے حاصل ہونے والے رسک سے اپنے آپ کو بچا لے گیا تو سمجھو وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا لیکن جو شخص شبہ والی چیز میں پڑ گیا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چرواہا جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے اپنے مویشیوں کو چرا رہا ہے پورا امکان ہے کہ کوئی مویشی بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھس جائے ظاہر ہے کہ بادشاہ کی چراگاہ کے اندر گھسنے کا جرم بہت بڑا ہے آگے یہ فرمایا گیا اسی طرح جیسے ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں تو شبہات کے اندر مبتلا ہونے والا آدمی اسی چرواہے کی طرح ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے کنارے کنارے مویشیوں کو چرا رہا ہے مکمل امکان ہے کہ وہ چراگاہ کے اندر اپنے کسی مویشی کو ڈالنے کا سبب بن جائے تو ایسا کام کیوں کرے جہاں شبہ ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چراگاہیں اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں لہذا شبہات سے اپنے آپ کو بچائے اور آخری ٹکڑا تو بڑا عجیب ہے اس کا تعلق ماقبل سے اب میری سمجھ میں آیا اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا اللہ فِي جسد مسغت ادا سلوحت صَلُحَ جسد كُلُّهُ فسدت فسد فَسَدَ الْجَسَدُ کلو اللہ وحی القلب کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا بدن صحیح رہتا ہے یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے بھائی اس کا تعلق حلال و حرام سے کس طریقے کا ہے جواب اس کا یہ ہے اس ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام غذا کا اثر ڈائریکٹ قلب کے اوپر پڑتا ہے اور قلب ہی انسان کے تمام احساسات جذبات خیالات کا مخزن ہوتا ہے بگاڑ اگر سر چشمے کے اندر آ جائے تو پورے کردار کے اندر پھیل جاتا ہے اور دل بگڑتا کس وجہ سے ہے حرام رزق کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے اس لیے کہ گوشت کا یہ لوتھڑا پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے اور غذا غذا سے خون بنتا ہے اب وہ غذا یا تو حرام کی رہے گی یا حلال کی رہے گی اسی سے خون بنے گا اور یہ دل اسی خون کو پورے بدن کے اندر سپلائی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق خون سے بہت گہرا ہوتا ہے لہذا دل سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے حرام رزق سے لہذا جو رزق حرام ہے اس سے بھی اپنے آپ کو آدمی بچائے اور جو کاروبار اور جو رزق مشکوک ہے مشتبہ ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کاروبار یا رزق کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے اس حدیث پاک میں ایسے آدمی کو تمبی کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شبہات سے بھی بچائے حرام واضح حلال واضح اگر حرام واضح تو اس سے اپنے آپ کو تو آدمی بچائے گا شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچائے اس لیے کہ شبہات ہو سکتا ہے کہ اسے حرام چیز میں لا کر کے ڈال دے حرام کے اندر پھینک دلا کر کے اسی وجہ سے آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ بہت ساری کتابیں ہیں کتاب التہارا کتاب المارا اسی طریقے سے کتاب احادیث میں رہتی ہے ایک چیپٹر رہتا ہے کتاب مینس چیپٹر ایک چیپٹر رہتا بوجود خرید و فروخت کا تجارت کا کاروبار کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو مہجت بیزا کے اوپر چھوڑ دیا ہے روشن شاہراہ کے اوپر جس کی رات بھی دن کی طرح ہے تم کہیں بھی اس راستے میں بھٹک نہیں سکتے ہو میں نے تم کو روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو روشنی میں نہ ہو تاریخی میں ہو کوئی دھندا کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو روشنی میں نہ ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود نہ ہو اور آپ کا کوئی قول اس سلسلے میں موجود نہ ہو آپ کا کوئی حکم اس سلسلے میں موجود نہ ہو ایسا نہیں ہے جب ہم احادیث کی کتابوں میں وہ چیپٹر جو چیپٹر بیو کا ہے کاروبار کا ہے لین دین کا ہے تجارت کا ہے کھول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں خرید و فروخت تجارت بازار اس کے تعلق سے تمام کے تمام قوانین مل جاتے ہیں اگر یہ تمام قوانین کوئی انسان ملحوظ رکھتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حلال رزق چھوڑ کر کے حرام رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے شرط یہ ہے کہ وہ قوانین مسلمانوں کو معلوم ہونے چاہیے عام طور پر رزق کے حصول کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے زراعت کا ایک طریقہ ہے تجارت کا دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں دونوں کے بارے میں واضح قوانین دیے مثلا کھیتی باڑی کے تعلق سے ایک حدیث پاک اس طرح سے وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلت والمزابنت والمخابرت والمعاومت ورخص فی العرایا رواہ ترمیزی فی کتاب البویو حضرت امام ترمیزی جہاں لین دین بویو کا چیپٹر ہے اس کے اندر لائیں کتاب البویو کے چیپٹر میں لائیں اس کو بویو کے چیپٹر میں کتاب البویو کے اندر اس حدیث کو لائیں ترجمہ کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے محاقلا سے مزابنا سے مخابرا سے معاوما سے اور ارایا میں رخصت دی ہے یہ سب نام ہیں زراعت کے طریقوں کے محاقلہ کا کیا مطلب ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بالیوں میں کھیت میں جو غلہ موجود ہے کھیت میں بالیوں میں جو غلہ موجود ہے اس کو خریدنا اس غلے سے جو گھر میں رکھا ہوا ہے مثلا کوئی یہ کہے کہ یہ ایک ایکڑ کھیت میں جو گیہوں کی فصل ہے بالیوں میں گیہوں جو موجود ہے کھیت میں دس کوئنٹل جو میرے گھر میں گیہوں رکھا ہوا ہے اس کے بدلے میں تو یہ پورے ایکر کھیت کا غلہ دے دے ناجائز ہے اس لیے کہ یہ غلہ جو یہ دے رہا ہے متعین ہے دس کنتل متعین ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایکڑ کھیت کے اندر بالیوں سے جب غلہ نکالا جائے چاہے وہ دھان ہو چاہے وہ گیہوں ہو چاہے اور کوئی غلہ ہو وہ دس کوئنٹل غلے سے کم ہو یا دس کوئنٹل غلے کی قیمت سے کم ہو اور یہ اصول ہے کہ متباعین میں سے دو کاروبار کرنے والوں میں سے ایک کا نقصان اگر ہے تو وہ طریقے کاروبار حرام ہوگا وہ بے کا طریقہ حرام ہوگا یہاں رک کر ایک دفعہ اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جو میں نے سودی کاروبار کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے کہی تھی کہ اگر فریقین کا ہر ایک کا نفع ہو اور دونوں کا نقصان ہو نفع اور نقصان میں دونوں برابر ہوں دونوں کا ہو جائز ہے ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا نفع موہوم ہو مشکوک ہو تب بھی وہ بے جائز نہیں ہے اور ایک کا نفع ہو دوسرے کا نقصان ہو یہ تیسری قسم بھی حرام طریقے تجارت کی ہے اور حرام طریقے کاروبار کی ہے دونوں کا ہو جو ہے شکل جائز ہے کاروبار کی ایک کا نقصان ہو ایک کا نفع ہو حرام ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا نفع موہوم ہو مشتبہ ہو تب بھی وہ سودا حرام ہے یہاں دیکھیے ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع مشتبہ ہے ہو سکتا ہے کہ دس کنتل غلے کے بارے میں جو بات اس نے کہی ہے کہ دس کنتل غلے کے بدلے میں پورے ایکڑ کھیت کی فصل دے دے ہو سکتا ہے دس کنتل نہ نکلے اس سودے میں اس کاروبار میں ایک کا نفع متعین ہے اور ایک کا نفع مہوم ہے بے ناجائز ہے اس کو کہتے ہیں بے محاقلہ حرم ہے عام طور پر جہاں لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ شکل اکثر جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ موجود ہے مزابنا مزابنا کہتے ہیں کہ کھجور کے پیڑ کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں اس کو توڑی ہوئی کھجوروں کے بدلے میں خریدنا بیچنا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک کنتل کھجور ہے یہ ایک کنتل کھجور لے لے اور اتنے پیڑوں کی کھجور میں لے لیتا ہوں اس کو مزابنا کہتے ہیں یہ طریقہ بھی حرام ہے اس لیے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کا مشکوک ہے تیسرا طریقہ مخابرہ کا ہے مخابرہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا کھیت کرائے کے اوپر دے دے یہ ایک ایکڑ کھیت ہے سچائی تیری جتائی تیری گوڑائی تیری تخم اور بیج تیرا کاشتکاری کے اندر جتنا پیسہ لگا رہا ہے لگ رہا ہے وہ سب تیرا لیکن مجھے غلے کا آدھا چاہیے نصف چاہیے یا ایک چوتھائی چاہیے ایک تہائی چاہیے حرام ہے اس کو بے مخابرہ کہتے ہیں بے مخابرہ کے بارے میں بھی ممانعت آئی ہے منہی انو ہے یہ بے کیوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آدھا غلہ میں لے لوں گا یا یہ متعین کریں آپ کہ جو بھی غلہ اس ایک ایکڑ کے اندر آئے گا اس کا آدھا تمہیں مجھے دینا پڑے گا ایک سال دس کنتل آتا ہے تو پانچ کنتل اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور پانچ کوئنٹل زمین والے کو دے دیتا ہے دوسرے سال غلہ کتنا آیا صرف ایک کوئنٹل آیا اب ایک کوئنٹل کے اندر اگر پچاس کلو زمین والے کو دے دیتا ہے پچاس کلو خود رکھ لیتا ہے تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پچاس کلو جو اس کو ملا ہے کاشتکاری کے اوپر گوڑائی جتائی سینچائی بیج اس سب کا ٹوٹل لگانے کے بعد پتا یہ چلتا ہے کہ پچاس کلو سے کہیں زیادہ پچاس کلو کی قیمت اگر لگائی جائے اگر ایک ہزار روپے ہے تو کھیت کے اوپر وہ دو تین ہزار روپے لگا چکا ہے ظاہر ہے کہ ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کا نفع مجکوک اور مہوم ہے لہذا یہ بے بھی اور یہ سودا بھی حرام قرار پائے گا ایک بے اور ہے بے معاوما عام طور پر آندھرا کے اندر کیا کرناٹکا کے اندر یو پی کے اندر تمام اسٹیٹس کے اندر جاری ہے ہمارے ایک ساتھی تھے وہ بھی یہی کاروبار کرتے تھے میں نے ان کو منع کیا کہ یہ بے صحیح نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروبار کو معاوما کہا ہے اور معاوما منہین ہو ہے منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاوما کا کیا مطلب ہے آدمی کہے کہ یہ جو پورا باغ ہے آم کا ایک سال کے لیے میں ایک لاکھ روپے میں لیتا ہوں یا دو سال کے لیے میں دو لاکھ روپے میں لیتا ہوں یہ معاوہ ہے معاوہ حرام ہے اس لیے کہ تم نے باغ والے کو دو لاکھ روپیہ دے دیا لیکن باغ کے اندر اگر آم کے درختوں کے اوپر پھل نہ آئے تو ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کو نقصان ہی نقصان ہوا لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو جسے معاومہ کہتے ہیں اس کو حرام قرار دیا اس لیے کہ علت حرمت یہی ہے کہ اس میں ایک کا نفع متعین ہے دوسرے کا مشکوک اور مہوم ہے ورخا سفل آرایا ہاں ارایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ارایا کا کیا مطلب ہے ایک بے ہے ایک آدمی بہت غریب ہے مثلا زید میرے کھجوروں کے باغات ہیں میں اس غریب سے یہ بولتا ہوں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میرے باغ کے ان دو درختوں کے اوپر جتنی بھی کھجوریں آئیں گی وہ سب تیری بہت خوش ہو گیا ہو لیکن بار بار وہ باغ میں آتا جاتا ہے مالک کو اس کے بار بار آنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے تو مالک یہ بولتا ہے ارے بھائی بار بار کیوں آ رہے ہو یہ دو درختوں کی کھجورے دینے کے لیے میں نے تم سے کہا ہے نا لہذا پچاس کلو لو اور یہاں سے پھوٹو یہ ہے بے یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ دو درخت جو ہیں یہ تو اسی کے ہیں نا مالک کے ہیں خالی اس نے اتنا کہا ہے کہ ان دو درختوں کی کھجوریں میں نے تجھے دے دی لہذا اب تو بار بار ادھر آ مت میں تقریباً پچاس کلو یا سو کلو کھجورے دے دیتا ہوں اس میں چونکہ کسی ایک کا نقصان اور نفے کا تصور نہیں ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو جسے بے آرایا کہتے ہیں رخصت دی ہے کھیت کے اندر ایک اور کاروبار ہے ایک اور طریقہ ہے اس کو بے سلف یا بے سلم کہتے ہیں اس کا بھی ذکر حدیث کی کتابوں میں آیا ہے مثلا امام ترمیز رحمۃ اللہ علیہ کتاب البویو کے اندر بویو کے چیپٹر میں اس حدیث کو لائے حضرت ابن عباس سے اس طرح ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یصرفون فی التمر فقال من اسلف فی معلوم و وزن معلوم معلوم الى اجل ترمیزی بھی کتاب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے کھجوروں کے باغات ہیں وہاں تین تین سو کلومیٹر تک اب بھی کھجوروں کے باغات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ بے سلم کرتے تھے بے سلف کرتے تھے تو آپ نے فرمایا جو آدمی سلف کرتا ہے یہ بے کرتا ہے اس طریقے کا دھندا کرتا ہے سودا کرتا ہے وہ کرے لیکن اس کی تین شرطیں ہیں کیا شرط ہے ایک تو وزن معلوم ہو دوسرے پیمانہ معلوم ہو اور تیسرے وقت معلوم ہو اس کو بے اجل بل آجل بولتے مثال اس کی یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں کھیتی ہے تو تم ایسا کرو کہ مجھے ایک ہزار روپیہ دے دو تو فلا قسم کا گیہوں جو کہ میں بونے والا ہوں اپنے کھیت میں اس وقت ایک کلو کا دس روپیہ ہے تو مجھے اگر ایک ہزار روپیہ دے دو تو ایک ہزار روپے کا جتنا گیہوں اس وقت مل رہا ہے جس کیفیت کا جس طریقے کا تین مہینے کے بعد فصل کے پک جانے کے بعد میں اتنا گیہوں تمہیں دے دوں گا یہ ہے بے سلم اس کو بے آجل بل آجل بولتے پیسہ پہلے لے لیتا ہے غلہ بعد میں دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے کو جائز قرار دیا اس شرط کے ساتھ کہ کیل یعنی پیمانہ معلوم ہو وزن وزن معلوم ہو کیفیت معلوم ہو اور مدت معلوم ہو ان شرائط کے ساتھ یہ بے جائز قرار دی گئی اس کو بے سلم کہتے ہیں یا بے سلف کہتے ہیں یہ تو کھیتی باڑی کا معاملہ تھا جہاں تک رہن کا معاملہ ہے آج کل رہن کے معاملے میں بھی مسلمان افراد و تفریح میں مبتلا ہے میں مجبور مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دو میرا یہ گھر رہن کے طور پر تم رکھ لو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک لاکھ روپیہ اس مجبور کو دے دیتے ہیں اس کے گھر کو رہن میں رکھ لیتے ہیں پھر اس کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں اور اس سے جو کچھ کرایہ آتا ہے خود استعمال کرتے ہیں یہ ناجائز ہے طریقہ کیا ہے طریقہ اس سلسلے میں اگر وہ حدیث دیکھ لیں تو بات کچھ صاف ہو جائے گی حدیث اس طرح ہے وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزہر یرکب اذا اذا کان کان مرہونا مرہونا ولبن الدر الركب وَعَلَى الرَّكْبِ الَّذِي وَيَشْرَبْ وَعَلَى النَّبِي يَرْقَبْ وَيَشْرَبْ نَفْقَتُهُ رواہ ترمیدی بھی کتاب البویو حضرت امام ترمیدی اس کو بویو کے چیپٹر ہی ملائے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پیٹھ کے اوپر چڑھا جائے گا جب وہ رہن رکھی ہوئی ہو جانور کا دودھ پیا جائے گا جب وہ رہن رکھا ہوا ہو اور جو سواری کر رہا ہے جو پی رہا ہے اس کا خرچہ اس کے اوپر ہے غور کیجئے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہزار روپیہ مجھے دے دو میرا یہ اونٹ رکھ لو اونٹنی رکھ لو اب ایک ہزار روپیہ دے کر کے وہ اونٹنی رکھ لیتا ہے اب اونٹنی کے اوپر وہ سواری کر رہا ہے اونٹنی کا دودھ پی رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اونٹنی ہے یہ رہن میں رکھی ہوئی ہے اب جو آدمی اس کے اوپر سواری کرے گا وہ اس کا غل... چارہ دے گا چارہ کے بدلے میں اس کا دودھ استعمال کرے گا اسی طریقے سے اگر اس کا دودھ پی رہا ہے سواری کر رہا ہے تو اس کا خرچہ دے رہا ہے اس کا چارہ دے رہا ہے اور اگر دودھ پی رہا ہے تو اس کو چارہ دے رہا ہے تو اتنا انتفا کر سکتا ہے ایسے ہی گھر کو اگر قیاس کر لیا جائے تو بات تھوڑی سمجھ میں آ جاتی ہے میں محتاط طریقے پر بول رہا ہوں کہ گھر اگر آپ نے رہن کسی کے پاس رکھ دیا ہے ایک لاکھ روپیہ لے کر کے تو اگر آدمی خود اس میں رہتا ہے خود اس میں رہتا ہے تو جب رہے گا تو صاف صفائی کرے گا اس کی مینٹیننگ کرے گا اور جب پیسہ وہ واپس کرے گا تو شہ مرہون کو اسی کیفیت کے ساتھ واپس کرنا پڑے گا جس کیفیت کے ساتھ راہیم نے آپ کے پاس ریان رکھا تھا ظاہر ہے کہ اگر آپ اسے تین سال بند رکھیں گے شہ مرہون کو تو تین سال کے اندر تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی چوہے اس گھر کو خراب کر ڈالیں گے اسی طریقے سے اندر جالے اور پلاسٹر بارش کی وجہ سے اور بہت ساری پریشانیاں بہت ساری خرابیاں اس گھر کے اندر پیدا ہو جائیں گی لہذا اگر رہن پر لینے والا اگر اس گھر کے اندر رہتا ہے اور صاف صفائی کرتا ہے پوری احتیاط برتتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب اس گھر کو واپس کروں گا تو پہلی کیفیت کے ساتھ واپس کروں گا تو اس حدیث پاک کی روشنی میں اس کا جواز ملتا ہے لیکن اگر اس گھر کو کرایہ پر چڑھا دے اور کرایہ حاصل کر کے کھائے تو یہ جائز نہیں ہے یہ بعض علماء کا خیال ہے اور بعض علماء کہتے نہیں اراضی مرہونا سے قطان انتفا جائز نہیں ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ گھر آپ نے دے دیا رحم کے اوپر اور ایک لاکھ روپیہ لے لیا ہے یہ سیکورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے نہ کہ استعمال کے لیے سیکورٹی کے طور پر آپ نے دیا ہے سیکیورٹی کے لیے اس وجہ سے کہ اگر میں آپ کا ایک لاکھ روپیہ نہ دے پاؤں تو یہ جو سیکیورٹی کے طور پر میرا مکان آپ کے پاس بیچ کر آپ اپنا پیسہ لے لیں صرف اس لیے نہ کہ انتفا کے لیے اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اراضی مرہونا سے انتفا جائز نہیں ہے لیکن اگر مینٹیننگ کا معاملہ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو کم سے کم اس کے اندر رہنے کی ایک راہ کھل جاتی ہے اگر اس حدیث کے اوپر اس کو قیاس کیا جائے تو اس کی ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اس گھر کا کرایہ متعین کر دے کہ یہ گھر کتنے تک کرایہ حاصل کر سکتا ہے اگر پانچ سو روپیہ کرایہ مل سکتا ہے اس گھر کا تو اس گھر میں وہ رہے اور گھر کی صفائی ستھرائی کے اوپر جو خرچہ ہو رہا ہے وہ خرچہ زیادہ سے زیادہ اتنا کر سکتا ہے کہ اس کو مائنس کر سکتا ہے بقیہ رہن کے اندر وہ کٹتا رہے گا اگر یہ شکل ہو تو تسلیم کرنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے یہ اراضی مرہونہ کے تعلق سے گفتگو تھی آگے بڑھتے ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں حرمت کے دائرے میں آتی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی پیاری روایت ہے دیکھیے کون کون سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہے جس کے اندر آج مسلمان پھنسے ہوئے حضرت ابو مسعود انصاری سے اس طرح روایت ہے وہاں ابھی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمن القلب و مہر البغی و حلوان الکاہن روا ترمیزی فی کتاب البویو حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے منع کیا ہے کتے کی قیمت سے کتے کی قیمت سے کتا بیچ کر کے اس کی قیمت لینا جائز نہیں ہے ایک حدیث کے اندر ذرا استثنا آیا ہے وہ روایت حضرت ابو حریرہ سے وہاں نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا ان سمن القلب الا قلب السیدی فی کتاب حضرت ابو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا جو شکار کا کتا نہ ہو شکاری کتا حراست کا نہ ہو حراست کا مطلب وہ جو باغ وغیرہ کی رکھوالی کرتا ہے یا جو شکار کا کتا ہے ان دو کتوں کے علاوہ بقیہ اور یہ پالنے کے لیے لوگ لے لیتے ہیں اور بیچتے ہیں اور اس کی قیمت کھاتے ہیں کھلاتے ہیں اس طریقے کے کتے کی بے جائز نہیں ہے اور اس کی قیمت کھانا جائز نہیں تو کتے کی قیمت نہیں کھا سکتے اور وہ مہرل بگی اور زانیا اور زانی مرد جو زنا سے پیسہ حاصل کرتا ہے وہ پیسہ بھی حرام ہو اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے وہ ہلوان کاہن اور کسی بابا یا اسی طریقے سے کسی پیر اور اسی طریقے سے کسی اراف کاہن نجومی اس کا پرشاد کھانا اس کی مٹھائی کھانا اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اب ہم جاتے ہیں کسی بابا کے ہاں وہ جو تعویذ لکھتا ہے وہ جو گنڈے لکھتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے غیب کا علم ہے اس کے بعد کہتا ہے بیٹا یہ مٹھائی لیتے جاؤ کھا لینا تو یہ کاہن کی جو مٹھائی ہے اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اس کو بھی نہیں کھا سکتا آدمی ایک بے اور ابھی ذہن میں آئی انس بن مالک سے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب البیو کے اندر لائے امام مسلم بویو کے چیپٹر میں اس کو لائے وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نہینا ان یبی حاضر لباد رواہ مسلم کی کتاب البیو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم کو منع کر دیا گیا کہ کوئی شہری آدمی کسی دیہاتی سے چیز خریدے دیہاتی لوگ سبزیاں لے کر کے اپنی دیہات سے شہر کی طرف آتے ہیں ذرا غور فرمائیے جب یہ آئیں گے صبح چل کر کے تو ایک تو ان کو جلدی سے گھر جانا رہے گا تو یہ جلدی جلدی بیچنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے یہ کہ یہ تو پاگل تو ہے نہیں کہ بغیر فائدہ لیے ہی یہ بیچ دیں گے فائدہ لیں گے نفع لیں گے لیکن نفع ایک حد کے اندر رہے گی اور ان کو واپس بھی جانا ہے لہذا بازار کی قیمت سے زیادہ یہ نہیں بیچیں گے بیچ کر کے چلے جائیں گے اب کوئی آدمی یہ دیکھے کہ یہ دیہاتی کچھ سبزیاں لے کر کے کچھ پھل لے کر کے اپنے گاؤں سے آ رہا ہے درمیان میں روک کر کے اس کو خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد اس کو رکھ لیتا ہے کہ بازار بھاؤ جب بڑھے گا تب ہم اس کو بیچیں گے عام طور پر دیکھا جاتا ہے پیاز خرید لیتے ہیں لوگ لسن لوگ خرید لیتے ہیں ارے بعض بعض مرتبہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ لسن کی قیمت سو سو روپے کلو ہو گئی ہے پیاز کی قیمت ساٹھ ساٹھ ستر ستر روپے ہو گئی ہے یہ اسی احتکار کی علت کی وجہ سے اور جہاں بھی یہ احتکار کی علت پائی جائے اور اس علت تحریم کی وجہ سے یہ سودا حرام ہو جائے گا احتکار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی غلے کو کسی چیز کو اپنے گھر میں رکھ لے اور یہ دیکھے کہ مارکیٹ کے اندر جب اس کا بھاؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا تب میں اس کو بیچوں گا اس کو احتکار کہتے ہیں علت احتکار ہے تحریم کی لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ دیہاتی کا مال کوئی شہری جا کر کے بیچ میں نہ خرید لے اس لیے کہ پھر بازار کے اوپر اس کا اثر پڑے گا لوگوں کو وہ چیز خریدنے میں تکلیف ہوگی زیادہ بھاؤ میں خریدنے پر وہ مجبور ہوں گے ان دونوں میں سے ایک کو تکلیف ہے ایک کا نقصان ایک کے نقصان کی وجہ سے یہ بے حرام قرار دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے کی اور بویو کو حرام قرار دیا ہے حضرت ابو حریرا سے ایک روایت امام ترمزی کتاب البیو کے اندر لا روایت اس طرح ہے وہاں ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعتین رواہ ترمزی بھی کتاب البیو حضرت ابو حریرہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک ایسی بیعت جس کو بیعتین فی بیعتین بولتے یعنی ایک سودے کے اندر دو سودا مثلا میں یہ کہوں کہ میں اپنی یہ ہینڈ کر چیف دس روپے میں بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ تو اپنا یہ اینک مجھے پانچ روپے میں دے دے اب دونوں راضی ہو جاتے ہیں بظاہر دیکھو یہاں جو ادلا بدلا ہو رہا ہے اور بدلے میں دونوں چیزیں جو آ رہی ہیں دونوں کی قیمت معلوم ہے اس کا دس روپیہ اس کا پانچ روپیہ میں بھی راضی ہوں یہ آدمی بھی راضی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ رضامندی پائی جا رہی ہے اور اگرچہ دونوں کی قیمت متعین ہے معلوم اس کی قیمت پانچ روپے اس کی قیمت دس روپے لیکن پھر بھی یہ فی ہے ایک سودے کے اندر دو سودا ہے پہلے اس دستی کا سودا پکا کرو یہ دس روپے میں پہلے خریدو اس کے بعد پھر اینک کا بھاؤ لگاؤ پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ وہ اینک خریدتا کہ نہیں خریدتا ہے دو بے کے اندر ایک بے کے اندر دو بے یہ صحیح نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹالمنٹ کے اندر بھی یہی حالت ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز ابھی اگر خرید رہے ہو یہ موٹر سائیکل ابھی لے رہے ہو تو پچاس ہزار میں ہے اور اگر تین مہینے کے بعد اگر اس کو لے رہے ہو تین مہینے کی مہلت چاہ رہے ہو تو تم کو ساٹھ ہزار روپیہ دینا پڑے گا بظاہر یہ بھی بے اتین فی اتین فی بیعتن کے دائرے میں آتا ہے اور اگر بے اتین فی بیعتن کے دائرے میں نہ بھی آئے تو بھی سود کی جو تعریف ہے اس کے اوپر فٹ آتی ہے ذرا سود کی تعریف جو جامع صغیر کے اندر ہے اور جس کی صنعت کے اوپر میں نے بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حدیث صحیح ہے تو اس طرح کی گئی ہے جامع صغیر کے اندر سود کی تعریف کلو جر منفاتن فہو ربا ہر وہ ادھار غور کیجئے ہر وہ ادھار جو نفع کھینچے وہ سود ہے یہ موٹر سائیکل ہے بیچنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ابھی لے جا رہے ہو تو پچاس ہزار روپے میں تین مہینے کے بعد اگر پیسہ دو گے یہ پچاس ہزار تو یہ پچاس ہزار نہیں ہوگا دس ہزار اور بڑھا کے دینا پڑے گا برابر اب یہ لے جا رہے ہیں جناب علی موٹر سائیکل گھر میں پیسہ نہیں دیا انہوں نے یہ گھر لے جا رہے ہیں اب بتائیے بغیر پیسہ دیے یہ موٹر سائیکل جو گھر لے جا رہے ہو یہ کیا ہے ادھار ہی تو ہے ہے قرض کہ نہیں ہے ادھار ہے یہ ادھار لے جا رہے ہو آپ اور یہ ادھار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نفع کھینچے یہ ادھار ہے اور یہ ادھار نفع کھینچ رہا ہے دس ہزار مزید لہذا سود کی اس تعریف میں آنے کی وجہ سے یہ جو انسٹالمنٹ ہے انسٹالمنٹ کا جو کاروبار ہے یہ جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے حرام ٹھہرتا ہے اس لیے کہ سود کی تعریف اس کے اوپر سادی آ رہی ہے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے ہاں وہاں جس کو انگریزی میں کہیں گے کیش اینڈ کیری کیش دے لے جا کیش اینڈ کیری اس کو عربی میں کہتے ہیں ہاں وہ ہے پچاس روپے کا یہ پچاس روپے دے اور لے جا موٹر سائیکل ہے پچاس ہزار کی پچاس ہزار گن لے جا کیش اینڈ کیری ہاں وہ جائز اب سودا آن کریڈٹ بیس کریڈٹ بیس کے اوپر کریڈٹ بیس کی دو طریق یہ دو طریقے کیا ہیں آپ کے پاس دس لاکھ روپے موجود ہے آپ ایک کار لینا چاہ رہے ہیں کار کی قیمت بھی دس لاکھ روپے ہے لیکن اگر آپ دس لاکھ دے کر کے فورن کار کو لینا چاہیں تو انکم ٹیکس کے شرارت انکم ٹیکس کے لوگوں کی شرارت کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا اندیشہ ہے انکم ٹیکس تو ادا کرنا ہے انکم ٹیکس کے بارے میں میں نہیں بول رہا اس لیے کہ وہ تو حکومت کو دینا ہی ہے ہمیں انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں ادا کرنا ہے میں یہاں انکم ٹیکس نہ دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں انکم ٹیکس وہ حکومت کو ہمیں دینا ہے لیکن انکم ٹیکس والوں کی شرارت یہ میں لفظ لا رہا ہوں انکم ٹیکس والوں کی شرارت سے بچنے کے لیے پانچ لاکھ دے دیتا ہے اور پانچ لاکھ دھیرے دھیرے دیتا ہے اس لیے کہ اس کے پاس دس لاکھ آلریڈی موجود ہے اس طریقے کی بے کا جواز نکلتا ہے دے سکتا ہے اس لیے کہ دس لاکھ موجود ہے پریشان ہوگا روز روز کون ٹینشن پالے گا ایک کار لینے کے لیے لہذا یہ اس صورت میں ہو کر کے بڑی حد تک جواز کے دائرے میں آ جاتا ہے ہاں آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں موٹر سائیکل پچاس ہزار کی خرید رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی لے رہے ہو پچاس ہزار تین مہینے بعد اگر پیسہ دو گے تو ساٹھ ہزار آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا شکل بدل گئی لہذا انسٹالمنٹ کا جو یہ طریقہ ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے غلط ہے ناجائز کچھ اور تجارت کے طریقے ہیں مثلا ہمارے گاؤں میں بسی چلتی ہے یہاں بھی پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی اس کو بسی بولتے ہیں لوگ اپنا پیسہ ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں پھر قرآن دادی کے ذریعے ان کو پیسہ مل جاتا ہے یعنی ایک سال کے اندر چالیس ہزار روپیہ ہر ایک آدمی کو وہ چالیس ہزار روپیہ مل جاتا ہے اس پر سود ود نہیں ہوتا یہ شکل جائز ہے ہر آدمی کو جتنا اس نے جمع کیا ہے سال بھر کے بعد اتنا مل جاتا ہے ہر آدمی کو چالیس چالیس ہزار روپیہ مل جاتا ہے وہ قرآن دادی کے ذریعے یہ بی کا طریقہ جائز ہے لیکن اب اس میں بھی حرمت کے ذرائع آ گئے ہیں حرمت کے طریقے آ گئے یہ کہ کو اندازی ہوئی کوا دوسرے کے نام نکلا ایک کہ آدمی کو ضرورت ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی چالیس ہزار کی ابھی سی ہے ابھی مجھے ضرورت ہے ایسا ہے کہ پچیس ہزار کے اندر یا چالیس ہزار کی بھی سی ہے تو پینتیس ہزار کے اندر مجھے دے دے پینتیس ہزار کے اندر دے دے چونکہ پیسہ دے کر کے کمی بیشی یہ جائز نہیں ہے یہاں کمی بیشی ہو رہی ہے لہذا بسی کا یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے اس کے اندر بہت سارے مسلمان ملوث ہیں ان کو اس دھندے سے اور اس کاروبار سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے یہودیوں نے چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام خراب عادتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور خراب عادت ان کی بیان کی ہے ارے یہ تو جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور یہ حرام کھانے والے نہیں حرام کے بہت کھانے والے اکالون خدا کی قسم اکال کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا قرآن حکیم کے اندر ایکزیکٹ ان کی اس عادت کی ترجمانی کر رہا ہے اور یہ لفظ خود قرآن کے موجودہ ہونے کی دلیل ہے صرف انہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہودی سود کھانے والے نہیں سود کے بہت زیادہ کھانے والے ایک ہے آکل کھانے والا اور ایک اکال مبالغہ کا سگا ہے بروزن فعال بہت زیادہ کھانے والے ہیں جیسے اللہ کی ایک صفت ہے غافر بخشنے والا ایک غفار بہت زیادہ بخشنے والا تو یہ عقل ہی نہیں بلکہ یہ عقال ہیں حرام کے بہت زیادہ کھانے والے اور انہوں نے اس سودی کاروبار کو اس سودی نظام کو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ اخذہم الربا وقد نهون ہو قرآن حکیم بولتا ہے کہ سود کا لین دین ان کے اندر موجود ہے جبکہ ان سے ان کو روکا گیا ہے تورات میں بھی سود ممنوع ہے لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو رائج کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو انہوں نے سودی کاروبار کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں مثلا ایم وے ایم وے ہے میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا یہ بے مخاطرہ ہے حرام ہے یہ اسی طریقے سے آر سی ایم ہے یہ بھی حرام طریقے تجارت ہے یہ سارے کے سارے طریقے حرام ہیں علت کیا ہے میں نے غور کیا اس کے اوپر ایم وے کا ایم وے یہ امریکہ کی سمجھو ایک ایک طریقے تجارت ہے اس کی ایک چھوٹی شکل آر سی ایم شکل وہی ہے کہ ایک آدمی دو ہزار روپے یا تیرہ سو روپے جمع کرتا ہے اس کے بعد دو آدمیوں کو کسٹمر بناتا ہے لنک اس کے بعد اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے کوشش بھی کرتا رہتا ہے پیسہ ملتا رہتا ہے سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پین دس روپے میں خریدی تھی پانچ روپے میں بیچ دی برابر سامنے والے نے وہ پین لے لی مجھے پانچ روپے کا نفع مل گیا اب وہ جو دو آدمی ہیں یا ایک آدمی جنہوں نے اس پین کو دس روپے میں خریدا تھا میں نے پانچ روپے میں خریدا دس روپے میں بیچا پانچ روپے مجھے نفع ہوا ان لوگوں نے دس روپے میں خریدا اب ظاہر ہے کہ وہ اور نفع لے کر کے بیچیں گے اب وہ جو نفع لیں گے میرا معاملہ تو ختم ہو گیا میرا سودا ختم مجھے نفع مل گیا پانچ روپیہ اب وہ خرید رہے ہیں ان کے نفع میں سے بلا وجہ آپ کو جو نفع مل رہا ہے یہ نفع لینا کیسا ہے ایم اے کا طریقہ دیکھو آر سی ایم کا طریقہ دیکھو یہی مجھے علت تحریم نظر آ رہی ہے سودے کے اندر اور اگر کسی کو یہ علت تحریم تسلیم نہ ہو پھر بھی یہ دھندا مشتبہات کے دائرے میں آتا ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ مشتبہات سے بھی بچا جائے حلال واضح حرام واضح حرام جو واضح اسے تو آپ کو بچنا ہی ہے اگر مشتبہات بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے شیئر ہولڈرز کا معاملہ ہے شیئر ہی تجارت آ جائیں گے اور آدمی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ طریقہ حلال ہے یہ طریقہ حرام ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیر محدر حضرت یہ تھا اس کے حلال کے تعلق سے مفصل کتاب شیخ کا ان یہ سلسلہ یہ جاری رہے گا کل بھی انشاءاللہ کسی ایک متعینہ متفق موضوع پر فرمائیں گے تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ جو درجو کثیر تعداد میں شرکت فرما کر موضوع سے زیادہ سے زیادہ استعمال